میں دیکھا گیا کہ وہ لوگ عشاء کی نماز میں وطر تین رکت ایک ساتھ ادا کرنے کی بجائے دو الگ اور ایک الگ پڑھتے ہیں کیا یہ صحیح ہے ایک رکت کی نیت کی جا سکتی ہے اصل میں انہیں یہ سہب ہو گیا ہوا یہ غالباً حضرت عباس تھے یا حضرت عبداللہ ابن عباس نام ذرا سا میں بھول رہا ہوں یہ بخاری سیاہ میں حدیث ہے کہ ان سے کسی نے آن کر کے یہ کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک وطر پڑھتے ہیں انہوں نے فرمایا اگر امیر معاویہ ایک وطر پڑھتے ہیں تو ان کو پڑھنے دو وہ بڑے عالم ہیں بڑے فقیہ ہیں کاتیب وہی ہیں لیجئے صاحب اہل حدیث حضرات جو ہیں چونکہ حدیث کے میں بہت بڑے چیمپئن انہوں نے کہا دیکھو امیر سے ایک ثابت ہو گئی یا نہیں سبحان اللہ ہمارے امام اعظم کی قبر کو اللہ رحمت اور ادوان کے پھولوں سے دے اب سنی امام امام اعظم نے اسی حدیث سے تین رکعتیں ثابت کی ہمارے امام فرماتے ہیں یہ بتاؤ اگر وطر ایک ہے تو یہ امیر معاویہ کی شکایت لے کر کیوں گئے یہ صحابی اگر وطر ایک ہی تھی سارے صحابہ ایک ہی پڑھتے تھے یہ ان کی شکایت لے کر کے کیوں گئے کہ امیر امام ایک وطر پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا ان کو پڑھنے دو فرما وطر تین ہے جب تو شکایت کی گئی اب ہاں, بات سمجھ میں آ رہی نا بھائی وطر تین ہے جب ہی شکایت کی کہ امیر معاویہ کو سمجھاؤ ایک وطر پڑھ رہے ہیں یہ ان کا اپنا اشتہاد تھا ہمارے امام امام اعظم ابو نیفا سیاح ستہ میں کئی حدیثیں ایسی موجود ہیں کہ وطر تین ہیں یہ جو پڑھتے ہیں دو الگ ایک الگ ان کے یہاں تو ایک ہی وطر ہے اس لیے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے ہمیں تین رکعت وطر پڑھنی چاہیے